ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں جریری نے حدیث سنائی انہوں نے ابو العلا سے انہوں نے متعارف سے روایت کی متعرف نے کہا کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آج کے بعد تمہیں نفع دے گا جان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے کچھ کو ذلحج میں عمرہ کروایا پھر نہ تو کوئی ایسی آئے نازل ہوئی جس نے اسے حج کے مہینوں میں عمرے کو منسوخ قرار دیا ہو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کی طرف تشریف لے گئے بعد میں ہر شخص نے جو رائے قائم کرنا چاہی کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو بہتر